مجھے رحمت کی نگاہ سے پہلی بار دیکھا جب میں ایک بے جان گوشت کا ٹکڑا تھا تو میں نے پہلی بار زندگی کا مزہ چکھا مزہ آ گیا برق سی گر گئی کام ہی کر گئی آگے سی لگائی مزہ آ گیا آگ سی لگائی مزہ آ گیا برق سی گر گئی کام ہی کر گئی آگ سی لگائی مزہ آ گیا یا اللہ وہ آپ کی پہلی نگاہ میرے دل پر محبت کی بجلی کی طرح گری جس نے میرے دل کو زندگی یعنی محبت کی آنکھ سے جلا ڈالا اور میرا کام ہی کر ڈالا مزہ آ گیا جام میں گھل گئی حسن کی مستیاں چاندنی مسکرائی مزہ آ گیا چاندنی مسکرائی مزہ آ گیا جام میں گھل گئی حسن کی مستیاں چاندنی مسکرائی مزہ گیا یا اللہ میری زندگی کے جام میں جب سے آپ کے حسن یعنی صفات کی مستیاں گھلی ہیں تب سے مجھے ہر چیز مسکراتی یعنی خوشی دیتی ہوئی نظر آتی ہے اور میری زندگی میں کوئی بھی پریشانی نہیں رہی مزہ آ گیا بے ہی بانا وہ سامنے آ گئے اور جوانی جوانی سے ٹکرا گئی بے ہی بانا وہ سامنے آ گئے اور محبت محبت سے ٹکرا گئی یا اللہ جب آپ نے مجھے غفلت کے پردوں کو ہٹا دیا یا اللہ جب آپ نے مجھ سے غفلت کے پردوں کو ہٹا دیا اور آپ کی محبت حجاب سے نکل کر میرے سامنے آ گئی اور آپ کی محبت میری محبت سے ٹکرا گئی بے شک آپ کی محبت میری محبت پر غالب آ گئی بھاری پڑ گئی یا اللہ میں نے جانا کہ میں تو آپ سے مطلب کی محبت کرتا ہوں لیکن آپ مجھ سے بنا کسی مطلب محبت کرتے ہیں مزہ آ گیا آنکھ ان کی لڑیوں میری آنکھ سے دیکھ کر یہ لڑائی مزہ گیا آنکھ ان کی لڑیوں میری آنکھ سے دیکھ کر یہ لڑائی مزہ آ گیا یا اللہ جب آپ کی رحم اور کرم کی نگاہ میری آجز اور مغفرت طلب نگاہ سے ٹکرائی لڑی اور میں نے دیکھا کہ اس تکرار نے میرے سارے گناہوں اور خطاؤں کو ختم کر دیا ڈالا دیکھ کر یہ لڑائی مزہ آ گیا آنکھ میں تھی حیا ہر ملاقات پر سرخ عارض ہوئے وصل کی بات پر عارض ہوئے وصل کی بات پر آنکھ میں تھی حیا ہر ملاقات پر سرخ عارض ہوئے وصل کی بات پر اس نے شرما کے میرے سوالات پہ اس اس گردن گردن جھکائی جھکائی آ آ گیا گیا اور میں نے جب سے آپ کو پہچانا ہے یا اللہ میں نے جب سے آپ کو پہچانا ہے میں جب بھی آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں تو میری آنکھ میں حیا ہوتی ہے اور جب بھی آپ سے وصل کی بات آپ سے ملاقات کی بات میرے سامنے آتی ہے تو میرے گھ میرے گال شرم سے سرخ ہو جاتے ہیں اور گردن جھک جاتی ہے مزہ آ گیا